اور ڈرو اس دن سے جب تم سب اللہ کے پاس لوٹ کر جاؤ گے پھر ہر ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا ہے پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا